الله من أنا فقال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات فرحمهم الله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم فقال عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب بما ما وقال عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما قال عليه الصلاه والسلام بشره عن الدين ولو آية او كما قال عليه الصلاه والسلام میرے محترم میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا جانوروں کو پیدا فرمایا اور انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو پیدا کیا اور عورتوں کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ بڑی عزت والے ہیں حضرت آدم علیہ بینا علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا اور ہماری اماں حضرت حو علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر بغیر ماں کے پیدا فرما دی اور حضرت عیسیٰ و علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ سے پیدا فرما دیا اور سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ ماں اور باپ سے پیدا فرما دیا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پاتے ہے ہر چیز کو قدرت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا تاکہ انسان دنیا میں جا کے اللہ کی عبادت کرے اللہ کی اطاعت کرے اور انسانوں کو جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا یعنی اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا انسانوں کو اللہ دنیا بھیجا تاکہ دنیا میں انسان جا کر اللہ کی معرفت پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور جیسے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو احکامات دیے اور مردوں کو حکم دیے ایسے اللہ تعالیٰ نے مستورات کو حکم دیے اور جیسے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دین کی محنت کرنے کا حکم دیا ایسے مستورات بھی اس میں شریک ہے اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کی طرف بھیجے گئے سارے عالم کی طرف بھیجے گئے عالم میں سارے عالم کے انسانوں میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں تو جیسے مردوں کے ذمے وضو والی محنت ہے ایسے مستورات کے بھی ذمے وضو والی محنت ہے حضور کے زمانے میں حضور کے زمانے میں جیسے مرد دعوت دینے والے تھے صحابہ کے رام مرد دعوت دینے والے تھے ایسے صحابیات رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی دعوت دینے والی تھیں اللہ کے حکم میں چلنے والی اور اللہ کے حکموں کی دعوت دینے والی حضرت ام شریف رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ مشہور ہے حضرت شریک رضی اللہ تعالیٰ چپ کے چپ کے گھروں میں جا کر مستورات کو دعوت دیا کرتی تھی مکہ مکرمہ میں جیسے مرد دعوت دیا کرتے تھے مردوں کو ایسے مستورات مسوعات کو دعوت دیا کرتی تھی حضرت ام شریف چپ کے چپ کے گھروں میں جا کے مصنوعات کو دعوت دیا کرتی تھی جب ان کے مرد کافر شام کو گھر آتے تو اپنی مصنوعات کو دیکھتے وہ تو اور قسم کی باتیں کر رہی ہیں ایمان یقین کی باتیں کر رہی ہیں ایمان یقین کی باتیں کر رہی ہیں تو وہ حیران ہوتے تھے کہ ہماری مصروعات کو یہ باتیں کس نے بتائی ہماری مصنوعات تک یہ باتیں کس نے پہنچائی بہت حیران ہوتے تھے <clears throat> وہ تو بدھوں کی پوجا کرنے والے اللہ کے ساتھ شریک چڑھانے والے اور یا اللہ کے ایک ہونے کی اللہ کا کوئی شریک نہ ہونے کی دعوت کرتی تھی مصنوعات کھوج لگانی شروع کی انہوں نے کہ کون ہے جو ہماری مصنوعات کا ذہن خراب کرتا ہے ان کے خیال میں خراب کرتا تھا حالانکہ وہ تو صحیح کرتی تھی تو کھوج لگاتے لگاتے انہوں نے پہنچ گئے ایک عورت ہے جس کا نام ام شریک ہے وہ ہماری عورتوں کا ذہن خراب کرتی کافر جمع ہوئے اس عورت کو کیا سزا دینی چاہیے اس عورت کو کیا سزا دینی چاہیے اور نے کہا اس کی سزا یہ ہے اس کو مکہ مکرمہ سے نکال دو ملک بدر کر دو اس کو یار کوئی نہیں کہ ہماری عورتوں کو خراب کرتی اور جہاں سے یہ شادی ہو کے آئی ہے اس قبیلے سے تعلق ہوتی ہے وہاں اس کو آپس دیا جائے کافر مقرر کر دیے وہ لے کے جا رہے ہیں اور کتنی سختی کتنا ظلم کر رہے ہیں اس پر نہ ان کو کھانے کچھ دے رہے ہیں نہ پینے کچھ دے رہے ہیں خود سواریوں پہ سفر کر رہے ہیں اور ان کو پیدل چلا رہے ہیں عرب کی گرم گرمی عرب کی اور عرب کی تپتی ہوئی ریت اس میں چل رہی ہے پیدل ایک دن بھوکی پیدل دوسری دن بھوکی پیدل اور یہ عرب کی کافر جب تھک جاتے سفر کرتے کرتے تو اپنی سواری سے اترتے خیمہ لگاتے ان کو باہر دھوپ پہ چھوڑ دیتے کس گنا کس گنا کی برداشت میں اس لیے کہ یہ امبا کی بلانے والی تھی تھی وہ دعوت دینے والی تھی اس لیے سزا دے رہے تھے کھانے کو نہیں دیا پینے کو نہیں دیا ایک دن پیدل دو دن پیدل تیسرے دن یہ عورت ساتھ نڈھال ہو گئی اور جب کافروں نے خیمہ لگایا اپنے خیمے کے اندر جا کر کھا پی کے لیٹ کے سو گئے اور یہ بیچاری باہر دھوپ میں کافروں کو بھی یقین ہو گیا ہم جب کھا پی کے سو جائیں گے اور سو کر جب اٹھیں گے تو یہ مر چکی ہوگی اتنی زیادہ بھوک پیاس سے نڈال اور اتنی زیادہ تھکن سے حال جی وہ کہنے لگے یہ مر جائے ان کو بھی یقین تھا کہ اب میں زندہ نہیں رہوں گی ریت پہ گر گئی گرم ریت پہ عرب کی گرم ریت پہ بھوک پیاسی گر گئی اور آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے اب فرشتہ آیا اور جب فرشتہ آیا میری وہ نکالنے کے جی۔ لیے وہاں لیٹی بھی تھی موت کے انتظار میں کافی اندر سینے میں سو رہے تھے اب کیا دیکھتی ہیں فرشتے تو آئے نہیں روح نکالنے کے لیے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی آسمان سے ڈور نیچے آنا شروع ہو سفید رسی سے بندہ ہوا اور ڈور نیچے آ رہا ہے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ ان کے سینے کے قریب پہنچ گیا یہ اٹھ کے بیٹھ گئی اٹھ کے بیٹھ گئی اور اس ڈول کو منہ لگایا بڑا ڈول تھا ٹھنڈا میٹھا جنت کا پانی ٹھنڈا میٹھا جنت کا پانی جب اس پانی کو پیا اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اس پانی میں یہ خاصیت رکھی کہ اس پانی کے پیتے ہی ان کی بھوک ختم پانی پانی بار ان کی بھوک بھوک ختم پیٹ بھر گیا اور پیاس ان کی بجھ گئی پیاس بھی ختم اور جو تھک گئی تھی پیدل چلتے چلتے وہ تکان بھی دور ہو گئی جنت کا پانی تھا کا پانی تھا اللہ نے اپنی قدرت سے اتارا تھا بھوک بھی ختم پیاس بھی ختم اور تھکان بھی دور ہو گئی حساس بشاش بیٹھی گئی اب گلاس سے آدمی پانی پیے تو پانی نہیں گرتا لیکن جب ڈول سے پیا پانی بڑا ڈول تھا اس سے پانی پیا تو کچھ پانی کپڑوں پہ گر گیا کچھ پانی ریت پہ گر گیا کچھ پانی کپڑوں پہ گر گیا کچھ پانی ریت پہ گر گیا کپڑوں پہ گرا تو کپڑے گیلے ہو گئے گرمی لگنی ختم ہو گئی اور ریت پہ گرا ریت ٹھنڈی ہو گئی گرم ریت ٹھنڈی ہو گئی اب اس ٹھنڈی ریت پر آرام سے بیٹھی ہوئی ہے نہ بھوک ہے نہ بھوک کی بھوک پریشانی نہ پیاس کی پریشانی پکان بھی دور ہو گئی کافر جب سو کے اٹھے اس خیال سے کہ ام شریک مر گئی ہوگی اس کو کھڈے میں دبا دیں گے مکم کر واپس رہے باہر آئے تو دیکھ لیا ہے وہ شاید بچائی پر ہے اچھا ہے اچھا تم نے کہاں سے کھایا اچھا ہم سمجھ گئے جب ہم سو گئے تو انہیں ہمارے خیمے میں گھس کر ہمارا کھانا کھا لیا ہمارا پانی اور انہوں اور مایا کہ ہرگز نہیں نہ میں تمہارے کھانے کو ہاتھ لگایا نہ میں تمہارے پانی کو ہاتھ لگایا جاؤ اپنے کھانا بھی دیکھ لو پانی میں وہ بھاگتے ہوئے خیمے میں گئے جا کر دیکھا تو ان کا کھانا جو کھجورے وغیرہ ان کی کھانا ہوا کر سکا ان کا کھانا ویسے ویسے رکھا ہوا ہے پانی ویسے کا ویسے رکھا ہوا ہے پھر بھاگ کے باہر آئے امر شریک جب تم نے ہمارے کھانے میں سے نہیں کھایا پھر تیری حالت اچھی کیسے ہو گئی تو نے کہاں سے کھایا کہاں سے پیا انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا اچھا جب انہوں نے پانی پی لیا تو ڈول جیسے آسمان سے پاس آیا تھا ایسے ہی واپس اللہ کی سے تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا کہ میں تو موت کے انتظار میں موت کے انتظار میں یہاں پڑی ہوئی تھی لیٹی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے میری مدد سمائی <clears throat> آسمان سے ڈور اتارا اور اس میں ٹھنڈا پانی تھا میں نے اس کو پیا تو میری پیاس بھی ختم ہو گئی میری بھوک بھی ختم ہو گئی اور میرے تھکان بھی دور ہو گئی وہ کافر اس کو سن کر اللہ نے ان کے دلوں میں اتنا اثر ڈالا اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان جو آیتیں ہیں تم نے شریک کو ان کے قبیلے میں واپس کرنے کے لیے اور جو راستے میں ان کے ظلم کر رہے تھے رو کر رکھا ہوا تھا پیاسا رکھا ہوا تھا وہ خود کلمہ پڑھ مسلمان حضرت شریک اللہ براہ کرتی ہے اس پانی کو پینے کے بعد پھر مرنے تک مجھے کبھی پیاس نہیں لگی اس پانی کو پینے کے بعد مرنے تک مجھے کبھی پیاس نہیں لگی میں سخت گرمی میں دھوپ میں لیٹ جاتی تھی مجھے پیاس نہیں لگتی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی پیاس بھی دور کر دی اور زندگی بھر کی ہمیشہ کے لیے پیاس دور کر دی اب ہر عمد شریف کا جرم کیا تھا نہ انہوں نے کوئی چوری کی تھی نہ کسی کے پال چھینا تھا نہ کسی کو اور گناہ کیا تھا ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ اللہ کی طرف بلانے والی تھی وہ داری تھی دیکھیے مکم کرم ہے اور مذہب کے لوگ بھی رہتے تھے یہودی بھی رہتے تھے یہودی بھی رہتے تھے نسرانی بھی رہتے تھے لیکن کفار کو جو مسلمانوں سے اور صحابہ سے جو لڑائی تھی اور ان سے غصہ تھا اس لیے کہ صحابہ مرد بھی اور صحابہ مسورات بھی اللہ کی طرف بلاتے تھے ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے کہ اللہ کو ایک مان لو اور اس کی عبادت کرنے والے بن جاؤ بتوں کو اپنے ہاتھ سے بلائے بتوں کی اور اس سے چھوڑ دو ان کی پوجا چھوڑ دو ایک اللہ کو مانو اگر ہے تم میں شریک اگر ہے تم میں شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ فرما دیتی اب میں نہیں کروں گی اب میں دعوت نہیں دوں گی تو کافی کچھ نہ کہتا کافروں کو غصہ اس پر تھا کافروں کو غصہ اس پر تھا کہ یہ خود بھی ایمان لے آئی ہے اور بقول ان کے بے دین ہو گئی ہے سابیہ ہو گئی ہے اور دوسروں کو بھی خراب ہے اور جو خراب کرتی دعوت دیتی ہے دیکھیے چار خلفاء ہیں حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے مسلمان ہوئے کلمہ پڑا حضور ان کو دعوت دی حضور کے قریبی دوست تھے حضور کو دعوت دی اور ہو گئے فوراً کلمہ پڑھ لیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار جمع ہوئے کہ بھائی کون ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے کس کی ہمت حضبہ کھڑے ہوئے کہ میں بھی جا کے ان کو قدر کرتا ہوں ناول باللہ نعوذ باللہ کفار نے کہا تم کر سکتے ہو تلوار لے کے نکلے ابھی جا کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیتا ہوں راستے میں ایک صحابی ملے عمر تو تلوار لے کے کہاں جا رہے ہو کہا کہ میں محمد کو ختم کرنے جا رہا ہوں ارے تو محمد کو کیا ختم کرے گا محمد کو سلیمہ تو تیرے گھر میں پہنچ گیا تیری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہاں میرے گھر میں اسلام آ گیا غصے بھر کر بھر گئے اپنی بہن سے بھر گئے ہمارا دروازے میں کچھ چنا کوئی جوڑ ہوتے ہیں اس میں سے دیکھا ارے خباب جو بات پڑھا رہے تھے عمر کی بہن بہنوئی کو وہ ڈر کے مارے اندر چھپ گئے اندر چلے گئے اور آلو گھر میں داخل ہوئے دوبارہ کھولا اور کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے تم لوگ کیا کر رہے تھے ہم کچھ بات شیت کر رہے تھے اچھا میں نے ہے کہ تم اپنی جان کے دشمن تم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے مسلمان ہو گئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم بہن نے کہا اگر حضرت محمد کا دین حق ہے تو ہم نے کلمہ پڑھ لیا وہ بھی اضبر کی بہن تھی اضبر کی بہن تھی بہادر تھی انہوں نے اپنے بہنوں کو پکڑا اور زمین پہ گرایا اور ان کو مارنا شروع کر دیا بہن چھڑانے کے لیے آئی کیوں مار رہے ہو کیوں مار رہے ہو تو بہن کو اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ ان کی رخسار سے خون بہنے لگا وہ بھی آخر کی بہن تھی وہ بھی غصے میں آ گئی عمر تم ہم کو اس لیے مار رہے ہو کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے ہاں ہم نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے اب مارا تھا بہنوں کو بھی بہن کو بھی اور بہن کے خون نکلنے سے شرم بھی آ رہی تھی کہنے کہ اچھا مجھے یہ دکھاؤ گی تمہارے قلم پڑھ رہے تھے کیا صحیح تھے وہ جو جس میں قرآن پاک آئے تھے لکھی ہوئی تھی طوحا ما انزلنا علیک فالق یہ آیت لکھی سورہ طوحا کی آیات تو بہن نے کہا کہ نہیں تو ناپاک ہے فرید ہے پہلے غسل کر اس پاک آیات کو اس پاک صحیفے کو ناپاک آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا گئے غسل کیا پڑھنے والے تھے ان لوگوں میں سے جو جو عربی زبان پڑھ سکتے تھے جب قرآن پاک کی آیات پڑھی ایک دن پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی اے اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر کو ہدایت نہیں اور اسلام قوت پوچھا حضرت عمر اور ابو اللہ تعالیٰ جب پانچ بار کی آیات پڑی فرمایا کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر حضرت خباب جو گئے کے اندر باہر آ گئے کہنے لگے اے عمر لگتا ہے کہ کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے کل رات حضور نے دعا فرمائی تھی تمہارے حق میں قبول ہو اب حضرت عمر لانو جو ہے اصل تو حضور کی دعا تھی اور پھر ظاہری سبب کے درجے میں ظاہری سبب کے درجے میں اپنی بہن کی دعوت اپنی بہن کی جرت بہادری پر انہوں نے دعوت دی کہ ہاں یہ مذہب حق ہے ہم مسلمان ہو چکے ہیں اللہ نے ان کو ہدایت دی حضرت عثمان اپنی خالہ کے گھر گئے حضرت عثمان اپنی خالہ کے گھر گئے ان کی خالہ نے ان کو دعوت دی ان کی خالہ نے کو دعوت دی ان کی بات سن کر وہ حیران ہوئے وہاں سے نکلے اور چلے کہاں گئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جو ان کے پرانے دوست تھے ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ کی خالہ کے یہاں گیا تھا خالہ نے مجھ سے عجیب بات کی ہے کیا بات کی ہے اور توشید کی بات کی تھی اللہ کو ایک ماننے کی وہ سنائی حضرت بکر نے مایا کہ ہاں انہوں نے سچ کا مسلمان ہو چکی تھی وہ عثمان کی خالہ مسلمان ہو چکے تھی تو انہوں نے کہا کہ ہاں خیال نے سچ کہا اور اللہ ایک ہے کوئی ان کا شریک نہیں اور ان کو لے کر حضور کے پاس لے آئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان حضرت علی بچے تھے اور یہ بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تو ہمارے چار خلفا میں سے دو خلفا اور کی دعوت اور دو خلفا حضور کی دعوت مسلمان تو حضور کے زمانے میں صحابہ مرد بھی دعوت دیا کرتے تھے اور صحابیات بھی دعوت دیا کرتی تھی سارے سارے کے صحابہ پورے قرآن پاک کے حافظ نہیں تھے کچھ کچھ قرآن یاد تھا کچھ کچھ قرآن یاد تھا اور ایسے ہی سارے کے سارے صحابہ پورے دین کے عالم نہیں تھے ہر ہر صحابی اپنے اپنے شعبے کے عالم تھے ان کو اپنے شعبے کا مسائل معلوم تھے کچھ صحابہ تھے جو فقہات ہاتھ ہے وہ گنتی کی چند صحابہ تھے لیکن سارے صحابہ پورے قرآن باغ کے حافظ نہیں تھے سارے صحابہ پورے دین کے عالم نہیں تھے لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ سارے کے سارے صحابہ تھے دعوت دینے والے تھے صحابہ مرد بھی صحابہ عورتیں بھی تھے دعوت دینے والے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نبوت کا سلسلہ آپ کے ختم ہو گیا لیکن نبیوں والی محنت وہ ختم نہیں ہوئی اللہ رب العزت نے وہ اس امت کے ذمہ لگا دی اور جیسے اس امت کے مردوں کے ذمہ یہ محنت ہے ایسی اس امت کی مصورات کے اور اس امت کی عورتوں کے ذمہ بھی ہے اب عورتیں دائی بن جائیں عورتیں دعوت والا کام کرنے والی بن جائیں یہ ہم مردوں کے ہمارے گھروں کے ماحول ایسے نہیں ہے ہمارے گھروں کے ماحول ایسے نہیں ہے کہ جو دعوت گھروں میں سیکھ لیں اس کے لیے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا جیسے مرد اللہ کے ہم مرد اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں چار مہینے کے لیے چلنے کے لیے اور چار مہینے لگانے کے بعد بیرون ملکوں میں جاتے ہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے جی اللہ کی طرف بلانے کے لیے دعوت اللہ کی محنت کو دنیا میں پہنچانے کے لیے جیسے ہم مرد جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی فکر نصیب ماتے ہیں آخر کی فکر نصیب مانتے ہیں ایسے مصروعات اللہ کے راستے میں نکلیں گی ان کو بھی دین کے دین پر چلنے کی فکر ہوگی اور آخرت کی فکر ہوگی <coughs> اب یہ وصوعات میں یہ فکر آ جائے مسودات میں یہ فکر آ جائے اس کی ذمہ داری ہم مردوں پر جیسے مردوں جیسے عورتوں کا اور بچوں کا نان نفع ان کے کھانے کا انتظام کرنا اور ان کے رہنے کا انتظام کرنا ان کے کپڑے رستے کا انتظام کرنا یہ ہم مردوں کے ذمے ہیں اپنے بھی بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ان کے رہنے کا انتظام کرنا اور ان کے کپڑے کا انتظام کرنا یہ مردوں کے ذمے ہیں ایسے ان کے دین کی فکر کرنا اور دین کی محنت کی فکر کرنا یہ ہم مردوں کے ذمے ہیں اپنی مصنوعات کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے بارے میں قرآن دادی فرمایا کرتے تھے جن کے بارے جن کا قرآن نکل آتا سفر میں ان کو ساتھ لے جایا کرتے تھے حضرت عائشہ جو عنہ حضو کے ساتھ سفروں میں لے لگی ہے واقعہ عف جو ہوا ہے وہ حضو کے ساتھ تھی ہار گم ہو گیا اور تیمون کی جو آیات نازل ہوئی اس موقع پر بھی عائشہ کا ہار گم ہو گیا تھا اور عائشہ ساتھ تھی اور یعنی ہر سفر میں صحابہ اپنے ساتھ لے کے نہیں جایا کرتے تھے مصنوعات کو لیکن کچھ سفروں میں کچھ صحابہ اپنی مصنوعات کے ساتھ لے جایا کرتے تھے اور جیسے مرد الحمدللہ دعوت دیا کرتے تھے اور مردوں محنت کرتے تھے اور مستورات جہاں مستورات ملتی تھی مستورات کو دعوت دیا کرتی تھی غزبات میں کچھ مصنوعات چلی جاتی تھی اور زخمیوں کی مدد پٹی کرتی تھی ان کی دوا دارو کرتی تھی جی لیکن اس کے علاوہ جو صحابہ کے سفر ہوئے ہیں اس میں دعوت دیا کرتی تھی حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ رشتے میں حضور کی خالہ ہوتی تھی حضور کبھی کبھی ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے آرام فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ ان کے گھر میں تشریف لے گئے لیٹ گئے آ سو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد مسکراتے کے اٹھے حضرت محرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے حضرت اللہ وسلم اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے انہوں نے ساتھ فرمایا کہ میں نے مجھے خواب میں اپنی امت کی جماعت دکھائی گئی ہے مجھے اپنی امت کی ایک جماعت دکھائی گئی جو سمندر میں سفر کر رہی ہے اس زمانے میں سمندر کا سفر بہت مشکل ہوتا تھا کشتیاں ہوتی تھی پڑھنے والی باغبانی کشتیاں ہوا موافق چل رہی ہے تو کشتی مقصد کی طرف مندر کی طرف بڑھ رہی ہے ہوا مخالف ہو گئی تو کشتی منزل سے دور ہو رہی ہے کئی کئی مہینے بعد دفعہ لگ جاتے تھے سفر میں اور جو خشکی کے رہنے والے ہوتے ہیں جب وہ سمندر کا سفر کرتے ہیں تو ان کے سر میں چکر آتے ہیں سر میں درد ہوتا ہے الٹیاں آتی ہیں چونکہ وہ سمندری آب ہوا کے معافی ان کو معافی نہیں آتی دو تین دن تک ان کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے الٹیاں کچھ کھاتے نہیں ہیں ادھر لیٹ گئے ادھر پڑے ہوئے سمندر نہیں ہے دو تین دن کے بعد پھر ان کا جسم قبول کرتا ہے پھر طبیعت ان کی بحال ہوتی ہے اب جب حضور مسکراتے میں اٹھے شاید میں اپنی امت کی جماعت کو دیکھا کہ وہ سمندر میں سفر کر رہی ہے اور اتنی اچھی لگ رہی ہے کہ وہ بادشاہ ہیں اپنے تخت اور بیٹھے ہوئے جیسے بادشاہ اپنے تحت پر بیٹھتے ہیں سج کر دھج کر جی تاج پہن کر عمدہ پوشاک پہن کے اب اچھے لگتے ہیں ایسے وہ کشتی میں سمندر میں سفر کرتے ہوئے اچھے لگتے فوراً عرض کیا کہ اللہ کے سیری جواب مان دیجیے کہ میں بھی اس جماعت میں ہوں آپ نے پایا کہ تم بھی اس جماعت میں ہوگی اب حضور سے دعا کرا رہی ہیں کہ وہ جماعت جو سمندر میں سفر کر رہی ہے اللہ کے راستے میں جا رہی ہے دین کی محنت کے لیے اے اللہ کے سور میری دعا کر دیجیے میں بھی جماعت ہوں آپ چاہتا ہے میں جماعت میں ہوں چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اس کے بعد حضور دوبارہ آرام مائیں لیٹ گئے سو گئے اور بات ہو گئے سونے کے بعد آپ مسکراتے بیٹھے حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرا رہے ہیں ارشاد کہ مجھے اپنی امت کی ایک اور جماعت دکھائی گئی جو سمندر میں سفر کر رہی ہے اللہ کے راستے میں دین کی محنت کرنے کے لیے جا رہی ہے اور اتنے اچھے لگ رہے ہیں جیسے کہ بادشاہ اپنے پر بیٹھے <laughs> عرض کیا کہ رسول جو آپ مانیے میں بھی جماعت میں ہوں ارشاد فرمایا کہ نہیں تم پہلی جماعت میں ہو تم پہلی جماعت میں ہو کچھ عرصے کے بعد ان کا وشال ہو گیا دنیا سے پردہ کما لیا آپ نے حضرت شفدیت کا زمانۂ خلافت آیا ان کا انتقال ہو گیا حضرت عمر فاروق رضی عنہ کا زمانۂ خلافت آیا ان کی ان ہو گئی شہادت ہو گئی اور اس کے بعد حضرت عثمان ذنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانۂ خلافت آیا ان کے زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی اگر آپ اجازت دے حضرت حضرت عثمان جو خلیفہ تھے امیر المومنین تھے ان سے اجازت مانگی اگر آپ اجازت دیں ایک جماعت سمندر میں سفر کے لیے میں تیار کروں اور قبر جزیرے میں ان کو بھیجوں تاکہ وہاں بھی اللہ کا کلمہ زندہ ہو جائے اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے حضرت عثمان جہاں نے اجازت دے دی اور حضرت معاویہ نے ایک جماعت ترتیب دی جو قبر جانے کے لیے اور وہاں اس جماعت کے ساتھ یہ تم حرام بھی جماعت میں تھی اپنے شوہر کے ساتھ حضرت عبادہ بن سامد بھی اللہ عنہ کے شوہر تھے اپنے شوہر کے ساتھ اس جماعت میں سمندر کے سفر میں تھی اب یہ دیکھیے کہ اس حضور کی رشتے کی خالات بڑی عمر کی ہوں گی حضور کے زمانے میں کتنے سال حضرت کے زمانے میں دو سوا دو سال دو سوا دو سال اور حضرت کے زمانے میں دس سوا دو سال کتنی عمر کی ہوئی ہوں گی لیکن حضور سے دعا کرا رہی ہے جو اس مشقت والے سفر میں جانے کے لیے جواب تو جیسے مردوں کو تمنا ہوتی تھی کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے مشقت آئے تو اس کو برداشت کرے اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے ہم بھی اپنے مردوں کے ساتھ جائیں ملک کے اندر بھی کام کریں ملک کے باہر بھی جا کے دعوت دیں اور وہاں جو مسلات کو اللہ کی طرف بلائے قبر جزیرے پہنچی اور وہاں مسلمان پہنچے اور دعوت دی تو وہاں کے جزیرے والے مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن مسلمانوں سے سلح کر لڑائی نہیں ہوئی صحابہ نے اور جو لشکر میں تھے انہوں نے وہاں سلح کر لی جب وہ سلح کر لی تو وہاں انضامات کیے اور انضامات کرنے کے بعد جب واپس جانے لگے سمندر کی طرف آئے اب کشتی میں سوار ہو کر واپس جائیں اپنے ملک مدینہ نمبر یا شام جہاں کے بھی تھے وہ تو یہ ام حرام حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ خچر پہ سوار ہونے لگی تو خچر بتکا اچھلا اور یہ اپنے خچر سے نیچے زمین پہ گری گردن کی ٹوٹ گئی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی اور یہ پہلی شہید خاتون تھی جو قبرص جزیرے میں دفن ہوئی ایک جماعت وہاں گئی اس جماعت آج کے دنوں میں ایک جماعت قبرست جزیرے میں گئی انہوں نے مجھ کو سنایا جماعت کی شادی نے مجھے سنایا کہ آپ نے جو واقعہ سنایا ہم قبر جزیرے میں گئے آج تک ان کی خبر وہاں محفوظ ہے نے حرام کی اور میں لکھا ہوا ہے قبر ایک نیک عورت کی خبر ہے ایک نیک عورت کی خبر ہے اور ان کے آنے کی تاریخ حضور کا آرام فرمانا حضور سے ان کے دعا کی درخواست کرنا سے جن کی خبر تاز علی نے جواب لکھا ہوا ہے تو میرے محترم بھائی دوست بزرگ مستورات کے کھانے پینے کی ان کے رہنے کی ان کی خبروں کی ذمہ داری ہم مردوں پر ہے ایسے ان کی دین کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے ہماری مستورات دیندار بن جائیں اور خود دین پر چلنے والی اور دوسروں کو دین پر چلنے کی دعوت دینے والی اور اپنے بچوں کی اپنے بچوں کی دین کے مطابق تربیت کرنے والی یہ جب بنیں گی جب ان کو دے کر ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور دائی بنیں گی اور پوری امت کی فکر ہو ان کو پوری امت کی عورتوں کی فکر ہو پوری امت کے مسلمانوں کی فکر ہو پوری امت کے غیر مسلموں کی فکر ہو جب پوری امت کی فکر ہوگی اپنے بچوں کی اسلام کے مطابق دین کے مطابق گی دیکھیے ہمارے بچوں کا وقت زیادہ عورتوں کی بات گزرتا ہے مرد تو مرد تو صبح کو چلے جاتے ہیں اپنے کام پر شام کو آتے ہیں اور بچے مصطورات کے پاس رہتے ہیں اگر مصطورات کا ذہن بنا ہوا ہوگا اور دین چلنے والی ہوں گی اور دین کی دعوت دینے والی ہوں گی تو یہ مصروعات اپنے بچوں کو اپنے بچوں کی تربیت دین کے مطابق کرے حدیث ابھی میں بناتا ہے دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ اسلام کی فضرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یہ نفسانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں یعنی علما فاتح کے جیسا گھر کا ماحول ہوتا ہے جیسا گھر کا ماحول ہوتا ہے بچہ ویسا بنتا ہے گھر میں اگر دین کا ماحول ہوگا اعمال کا ماحول ہوگا دین کی دعوت کا ماحول ہوگا امت کی ذکر کا ماحول ہوگا اور اس کے لیے مشورے ہو رہے ہوں گے اور مصنوعات اعمال کر رہی ہوں گی تو بچے کو بھی تربیت اسی کے مطابق ہوں اس لیے یہ درخواست کی جاتی ہے ہم اپنی مستورات کا وقت بھی لگوائیں ان کے دین کی ذکر کریں ہماری مصنوعات اللہ کے راستے میں نکلیں گی ان کو دین کا شوق پیدا ہوگا گھروں میں تعلیم ہوگی گھروں میں اللہ کا ذکر ہوگا گھروں میں دعوت دی جاری ہوگی ہر آنے جانے والی مصنوعات کو ہماری مصنوعات دعوت دے رہی ہوگی اور جو ہماری مصنوعات جب کسی دار سے جائیں کسی شادی میں کسی تقریب میں کسی کے فات پر یہ دعوت دینے سے جائیں گی دعوت دیں گی اور یہ گھر جن میں دعوت دی جا رہی ہو اعمال ہو رہے ہوں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو قرآن بات کی تلاوت ہو ہو رہی اللہ اللہ کے سور کے احادیث پڑھی جا رہی ہے اللہ کا کلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑی جا رہی ہوں یہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے تو میرے مسلم بھائی دوست بزرگوں ہم اپنی مصنوعات کی ذکر کریں ان کو اللہ کے راستے میں لے کر جائیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس میں شرم کی بات نہیں ہے کہ اپنی مصنوعات کے دین کی فکر کرنے تین دن کے لے کر جائیں جب تین دن ہم نے تین دفعہ لگا لیے چار دفعہ لگا لیے اب اس کے بعد ان کو پندرہ دن کے لیے اور جن ملکوں میں دس دن کی ترتیب ہے دس دن کے لے کے جائیں اور اس کے بعد پھر تین مہینے کے لیے ملکوں میں لے کر جائیں آپ سب جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کون کون سے بھائی ہیں جنہوں نے اپنی مسترا کے سروزے لگوائے ہیں ہاتھ اٹھا کے سارا کریں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ تو تقریباً تقریباً سب نے ہاتھ اٹھا لیے اچھا اب وہ لوگ بتائیے جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی مصنوعات کے پندرہ دن لگوا لیے دس دن یا پندرہ دن ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ بھی کافی سارے ہاتھ اٹھ گئے اور جنہوں نے جتنے لگوا لیے اپنی مصنوعات کا ووٹ ہے ہاتھ یہ تھوڑے لگے آج یہ تھوڑے رہ گئے چلا لگوانے والے تھوڑے لوگ ہیں ہاں سیرو لگوائیں لگوائے پندرہ دن جن ملکوں میں دس دن ہیں دس دن پندرہ دن لگوائے پھر چلے لگوائے اور اس کے بعد ان کو اللہ کے راستے میں ملکوں میں لے کر آئیں باہر ملکوں سے پاکستان لائیں یہاں وقت لگوائے اور مشورے سے دوسرے ملکوں میں لے کے جائیں ان شاء اللہ ہماری مصنوعات کو دعوت دیں گی تو مصنوعات مستورات سے جلدی اثر دیں گی مسلات کا دل نرم ہوتا ہے اپنی ہم جلد سے مسلات مسلات سے زیادہ اثر لیتی ہیں تو انشاءاللہ شاء آپ سب نیت کرتے ہیں نا کیونکہ مسلات کا وقت لگوائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ کون کون سے نیت کرتے ہیں چلنا لگوائیں گے ملکوں میں لے کر جائیں گے انشاءاللہ اور پاکستان لے کر آئیں گے انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ ہاں نیت کریں یہ ہماری ضرورت ہے یہ ہماری دینی ضرورت ہے اپنی مصنوعات کو ہم وقت لگوائیں اور اپنے بچوں کی جین کے مطابق تربیت کریں نیت کریں کہ اپنے بچوں کو انشاءاللہ شاء دیندار بنائیں گے ان کو حافظ عالم دائی بنائیں گے کہیے ان شاء اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ دیکھیے حافظ عالم یہ تو اللہ نے جن کو استعداد دی ہے اکثر بچے حافظ بن جاتے ہیں اکثر بچے عالم بن جاتے ہیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے ذہن تھوڑا دیا حافظہ کم دیا وہ حفظ نہیں کر سکتے وہ عالم نہیں بن سکتے کوئی بات نہیں لیکن دیندار بنانا اور دائی بنانا یہ سب کے لیے ضروری ہے ہمارے بچے دیندار ہوں اور دائی ہوں اس کے لیے ہماری مصنوعات کا دیندار ہونا اور دائی ہونا ضروری ہے تو انشاءاللہ اپنے گھروں میں بھی ہم اعمال شروع کریں گے اپنے گھروں میں تعلیم ہوگی ہمارے گھروں میں ذکر کی اور تعلیم کی اور دعوت کی فضا ہوگی انشاءاللہ جی اور ہم مرد جب اللہ کے راستے میں جائیں یا گشت میں اپنے محلے میں مقامی گشت میں جائیں بیرونی گشت میں جائیں تو جو آج کی کارگزاری ہو اپنے گھر کی مصنوعات کو بچوں کو سنائیں اس سے ہماری مصنوعات کے بچوں کے ذہن بنیں گے جو ہم نے مسجد میں مشورہ ہوا وہ گھر میں آ کے سنایا آج مشورے میں یہ دہارے چلے اتنی جماعتیں تیار ہوئی اور اس جماعت میں عالم کی کمی ہے جماعت میں عالمی زبان جاننے والے کی کمی ہے اس کے لیے ہمارے مرد فکر کر رہے ہیں مشورے والے فکر کر رہے ہیں گھر میں آ کے سنائیں گے مصوعات پہ فکر ہوگی جیسے مرد دعائیں کریں گے ایسے مصنوعات دعائیں کریں گے ہم جب جائیں اللہ کے راستے میں مسوات کو دعاؤں میں لگا کر جائیں تین دن کے لیے جائیں ان کو دعاؤں میں لگا کر جائیں مرد بھی دعائیں کر رہی ہیں مصنوعات بھی دعائیں کر رہی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ گھروں میں ہمارے اعمال کی فضا ہوگی دعاؤں کی فضا ہوگی بچوں کی دین جو ڈالے تربیت کریں ان کو یقین سکھائیں اللہ سے مانگنا سکھائیں اللہ کا توقع سکھائیں اور یہ جبھی ہوگا جب ہماری مصنوعات کا وقت لگا ہوگا اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی عطا فرمائے آپ اللہ کو عطا فرمائے ایک دوسرے کو دعوت دے کے بھی تیار کرے کون کون اپنی مصنوعات کا وقت لگوائیں گے انشاءاللہ سب لگوائیں گے نا انشاءاللہ سب کی نیت ہے ان اور پورے عالم میں جائیں گے ان خود بھی جائیں گے اپنی مصنوعات کو بھی لے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق تا فمائیں اب نماز کی تیاری مالک سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك